العالیہ نے نیتوں کا جو مدنی گلدستہ تھا فرمایا اس میں سے یہ مدنی پھول بھی ہیں نمبر ایک مباح یعنی جا اس کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا دو مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ یہ بھی یاد رہے کہ شیخ طریقہ تمیرہ علیہ سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا ان میں سب سے پہلا مدنی انعام بھی آپ نے نیت و ہی کا عطا فرمایا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تیرہ حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی تیرہ نیتیں نمبر ایک حصول ردائی الہی اڈس وجل کے لیے بیان کروں گا سنوں گا نمبر دو جہاں اللہ جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کریمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید کروں گا اسی طرح اس اللہ کہا جائے تب بھی اللہ جل کا ذکر کروں گا یعنی او او گا نمبر تین جہاں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درست شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا نمبر چار امبی اکرام علیم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام صاحب اکرام علیم الدوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین رحمہ اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا پانچ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من ہی یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پھر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاء اللہ کہوں گا چھ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو اللہ کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع الا اللہ کی نیت سے استغفر اللہ کہوں گا ساتھ عجائب قدرت الہی اجسبل کا بیان سن کر ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا آٹھ تمام کام کاج اور مصروف تجات کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا نو حیوان کے احوال سن کر رب کا کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا چنانچہ پارہ تیئیس سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے چھتیسویں تھرٹی سکس نمبر ہے آیت نمبر بہتر تہتر سیونٹی ٹو سیونٹی تھری میں ارشاد خدا بندی ارس وجل ہے وزل اللہ لہم فمینہ رقوب ممینہ ومینا یقن و لہن فیحہ منافع مشارب افلا یشکرون ترجمہ کنسل ایمان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے دس ان کے اوساف سے درس حاصل کروں گا اور عبرت کے مدنی پھول چنوں گا گیارہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں طرح طرح کی معالجات یعنی علاج رکھے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپناؤں گا اور خیر خائیے امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا بارہ اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کر کر نیس اگر شرعی مسائل بیان کیے تو انہیں سیکھ کر کہیں خدائے قدیر عرص وجل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا تیرہ ان مدنی پھولوں کو تحریر بھی کروں گا اور دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت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 شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک آدمی ایک گھونسلہ لے کر آیا اس آدمی نے اس گھونسلے سے انڈا نکالا اسی دوران وہ جانور بھی آ گیا کہ جس کا انڈا تھا سابق رام علی کے سروں پر منڈانے لگا تو نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علی مردوان سے فرمایا کہ اس پرندے کو کس نے از دی ہے اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے اس پرندے کے انڈے نکال لیے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پرندے پر رحم کرتے ہوئے اس کے انڈے واپس کرو میٹھے میٹھے مدنی چینل کے ناظرین یہ ابو داود شریف کی روایت ہے اسی طرح ترمیزی شریف کے اندر بھی اس قسم کا واقعہ ملتا ہے اور علامہ دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بعض روایات کے تحت فرماتے ہیں کہ انڈے واپس کرنے کا حکم دینے میں دو حکمتیں ایک یہ کہ صاحب اکرام علیم رضوان احرام کی حالت میں کیونکہ بعض چیزوں کا شکار احرام کے اندر منع ہوتا ہے اور بعض چیزوں کا شکار جائز ہوتا ہے اس کی پوری تفصیل جو اس کے ابواب سے متعلق ہیں وہاں حاصل کی جا سکتی ہے بھاری شریعت میں بھی اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور نیز وقتاً فوقتاً سلسلہ دارالفتا اہل سنت جو مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے اس میں بھی اس کا بیان ہوتا ہے اور جیسے احکام حج ہے اور دیگر سلسلے وغیرہ جب نشر کیے جاتے ہیں تو ان میں بھی ان مسائل کو بیان کیا جاتا ہے وہاں سے بھی سنے جا سکتے ہیں اور بھاری شریعت سے مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے اور دوسری حکمت کی طرف آپ نے یہ نشاندہی کی کہ اس پرندے نے جب رحمت مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علی وسلم سے فریاد کی تو نور والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم کو اس پر رحم آیا اور اس کو چھوڑ دینے اور اس کے انڈے یا بچوں کو اس کی طرف منتقل کرنے کا حکم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 سائنسی نام پیسو ڈومیسٹک ہے جو کہ لاطینی زبان کے الفاظ ہیں اور لاطینی زبان میں پیسر کے معنی وہی ہیں جو انگریزی میں اسٹرو کے معنی ہیں تو آج ہماری گفتگو بھی اس عام گھریلو چڑیا کے متعلق ہے جسے عرف میں صرف چڑیا کہتے ہیں یعنی ہم جب چڑیا کہتے ہیں تو جو جانور ہمارے ذہن میں آتا ہے اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جی ہاں یہ جانور جو ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے یہاں اس جانور سے یہی جانور مراد ہے یہ بھی یاد رہے کہ دنیا بھر میں سب سے بڑے پیمانے پر پایا جانے والا پرندہ جو کہ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ عام ہے انیسویں صدی کے وسط میں یہ پرندہ تقریباً پوری دنیا میں پھیل گیا اور دنیا کے جس حصے میں بھی گیا کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا ایسا اس وجہ سے کہ شروع ہی سے اس نے انسانوں کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا اس کی نمایاں خصوصیات سے ہے اس کی بقا کے دیگر عوامل میں اس کا خود کو محافظ رکھنے کا قوی نظام شامل ہے یعنی اپنی حفاظت کے انتظامات بہت اچھے انداز سے کرتا ہے الغرض یہ پرندہ جہاں بھی گیا تیزی سے اس علاقے میں پھیل گیا بعض علاقوں میں تو یہ ایک سو چالیس میل سالانہ کی شرح سے پھیلے ون فورٹی مائل پر ایئر اگرچہ چڑیا واحد پرندہ نہیں جو انسانی آبادیوں میں پایا جاتا ہے تاہم انسانی آبادیوں اور زرعی علاقوں سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے شاید ایسا تعلق کسی پرندے کا نہ ملے چڑیا بجا طور پر انسانوں کے ساتھ رہنے سے مطابقت رکھتی ہے بلکہ عموماً یہ انسانی گھروں میں اور خاص کر فیکٹریز کارخانوں وغیرہ تک میں بھی پائی جاتی بلکہ چڑیا گھروں میں بکثرت آزادی سے پھرتی ہے اور یوں دیکھا جائے تو ہمارے گھروں پہ سب سے زیادہ آزادی سے جو جانور آتا جاتا ہے وہ چڑیا ہے بڑے آرام سے جانا آنا منڈلانا گھروں کے اندر تک اڑنا اس کے عادات میں شامل اور لوگ اس کے آنے جانے کے معاملات سے واقف ہیں یہ جی بھی یاد رہے کہ یہ وہ واحد پرندہ ہے کہ یہ گھنے جنگلات میں نہ تو رہتا ہے اور نہ رہائش کو پسند کرتا ہے یعنی اگر آپ گھنے جنگلات میں چھوڑ دیں تو گھنے جنگلات سے نکل کر یہ باہر آ جائے عام طور پر چڑیا چھوٹی اور گول موٹی ہوتی ہے اس کی دن چھوٹی اور بھورے رنگ کی ہوتی ہے شکل تھوڑی سی چکور کی طرح اس کی چونچ ٹکون نما ہوتی ہے موٹی اور مضبوط اس کی بازو کے ساتھ متصل جو گوشت ہے وہ بھی گول ہوتا ہے چڑیا کی عمومی لمبائی نارمل جس کی ہائٹ ہے وہ سولہ سینٹی میٹر یعنی چھ انچ تک ہوتی ہے sixteen centimetre minus six inch اس کی لمبائی میں یعنی چودہ سے اٹھارہ سینٹی میٹر یعنی سات سے پانچ اچھا- اشاریہ پانچ انچ تک کا فرق پایا جاتا ہے یعنی باہم اگر فرق دیکھیں کمپیئر کریں تو اس کا فرق fourteen to eighteen centimetre minus five point five to seven inches تک پایا جاتا ہے ان کے وزن میں چوبیس سے انتالیس اشاریہ پانچ گرام یعنی صفر اشاریہ آٹھ چار سے ایک سے ایک اشاریہ چار اونس تک کا فرق پایا جاتا ہے 24 four to thirty nine point five grams minus point eight four to one point four ounce نر کا وزن مادہ سے زیادہ ہوتا کیونکہ وہ سائز میں بھی مادہ سے بڑا ہوتا اور ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے جس کا سائز زیادہ اس کا وزن زیادہ یہ تو ایک عام سی بات ہے نر کا سائز موسم سرما میں مزید بڑھ جاتا ہے ان میں جنس کے اعتبار سے کچھ فرق بھی پایا جاتا ہے مثال کے طور پہ مادہ بورے رنگ کی ہوتی ہے جبکہ نر کا رنگ گہرا ہوتا ہے ان کا سر خاکی رنگ کا گال سفید اور گردن کچھ گھنی دار ہوتی نر کی پشت پر واضح طور پر خاص طریقے سیاہ اور بھورے رنگ کی دھاریاں موجود ہوتی ہیں اسی رنگ کے دبے اس کے گلے اور سینے پر بھی ہوتے جو کا نام دیا جاتا ہے اسے بپ کہتے ہیں بپ کے سائز مختلف نر میں مختلف پائے جاتے ہیں مادہ پوری کی پوری بھورے رنگ کی ہوتی اور اس کا نچلا حصہ خاکی بھورا ہوتا مادہ کی آنکھ کے گرد سیاہ پٹی ہوتی ہے گھریلو چڑیا کی بیس کے قریب اقسام بیان کی جاتی ہیں مطلب آپ سمجھے کہ ٹوینٹی کے قریب یہ کلاسیفائڈ کیا گیا اس کی کلاسیفائڈ ہوئی وہ بیس تک ہوئی جن میں سے بازوں نے بارہ کی تفصیل کی اور آٹھ کے بارے میں مجھے سمجھے محل نظر ہے قابل غور ہے کہ یہ کلاسیفیکیشن ہوگی بھی یا نہیں ہوگی ان کی اقسام کے درمیان بہت معمولی فرق پایا جاتا ہے مزید ان کی اقسام کو بھی دو گروہ میں تقسیم کیا گیا ڈیوائڈ کیا گیا چونکہ دیگر بیج خور چھوٹے پرندوں سے کافی مشابت رکھتی ہے یعنی اگر آپ چڑیا کو بیج ہو پرندوں کے بیچ میں چھوڑ دیں تو ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو مغالتا ہو جائے گا کہ اس میں چڑیا کون سا دوسرا پرندہ کون سا ہے تو یہ بہت سے پرندوں سے ملتا جلتا ایک پرندہ ہے یہی وجہ ہے کہ چڑیا ہر اس پرندے کو بھی کہا گیا کہ جو متحرک چھوٹا پرندہ ہو چڑیا کے درمیان مزید فرق علاقائی اور رہائشی علاقوں کی اونچائی موسم اور دوسرے ماحولیاتی عوامل کے سبب بھی پائی جاتی ہے ایک مشاہدہ یہ بھی ہے کہ اونچے علاقوں میں رہنے والی چڑیا بڑی جبکہ خشک علاقوں میں رہنے والی چھوٹی ہوتی ہیں تاہم اب تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پیدا ہونے والا یہ فرق کس وجہ سے عام طور پر چڑیا بیج خور ہوتی ہے تاہم اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں اس کی خوراک کا حصہ ہیں ان کی زیادہ تر خوراک مختلف بیجوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ بیج یا تو اناج کے ہوتے ہیں یا گھاس پھوس اگر مناسب غذا دستیاب نہ ہو تب بھی یہ خوشی خوشی گزارا کر لیتی ہے بعض اوقات یہ نہایت غیر معمولی انداز سے غذا حاصل کر لیتی ہے مثال کے طور پر آپ کا کچن کا دروازہ کھلا ہے چڑیا کی آمد ہوئی ایک آدھ چیز چبھی اور چلی گئی اور اس نے گویا اپنے ایک وقت کے کھانے کا سامان کیا تو اس انداز سے آپ کا کچن اس کے لیے مہمان خانہ اور نہ مان میں تیرا مہمان کہ ایک چڑیا آئی اپنا کھانا کھایا اور اپنا راستہ ناپا اور اس انداز سے اپنا پیٹ بن گیا بہت سے مشاہدات کے بعد یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ زرعی علاقوں میں رہنے والی گھریلو چڑیا کی نوے فیصد غذا نائنٹی پرسینٹ اس کا فوڈ صرف اور صرف بیجوں پر مشتمل ہے یعنی بیج خور جانور یا بیج پسند جانور کہا جائے یہ چڑیا ہے یہ تقریباً ہر طرح کے بیج کھا لیتی ہے لیکن جب اس کے پاس چوائس ہو تو باجرا اور گندم کو ترجیح دیتی ہے وہ تو ہمارا ابھی حال ہے اگر ہم دعوت میں جائیں چودہ ڈشیں لگی ہوں ایک طرف بریانی ہو دوسری طرف پلاؤ ہو تیسری طرف چکن ہو چوتھی طرف دال ہو تو آپ بتائیے کہ ہم کس طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں گے میٹھے میں ایک طرف آئس کریم ہو اور دوسری طرف ایک حلوہ ہو تو ہاتھ جہاں بڑھے گا وہ ہم خود سمجھتے ہیں کہ جب چوائس ملتی ہے تو پھر لازمی بات ہے من پسند چیز کھائی جاتی ہے تو چڑیا بھی من پسند چیز کھاتی ہے ایک مرتبہ عید کے روز جو ہے وہ شیخ طریقت امیر سنت کے دسترخوان پر بادشاہ صاحبوں کی حاضری ہوئی تھی یعنی عید کے ایام میں عام طور پر آپ بہت کم کھاتے ہیں غالباً تیسرا دن تھا یا کیا صورت تھی تو اس وقت یہ تھا کہ دسترخوان لگا ہوا تھا اور عید کے ایام میں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز دسترخوان پر آ بھی جاتی ہے آپ کی عید بالکل مختلف ہوتی ہے ہماری عید غفلت بھری اور آپ کی عید آخرت کو سنوارنے والا ذہن پانے والی اور جو بھی جانور ماہر ہوتا ہے اس سے عبرت حاصل کرنے والی آپ کی مدنی سوچ ہوا کرتی اور یہی وجہ ہے کہ اس ایام کا اکثر حصہ آپ کا ایک بالکل مختلف کیفیت کے ساتھ گزرتا ہے موت کی یاد بھی زیادہ ہو جاتی اور ایک دم کیفیت بھی آپ کی تبدیل ہو جاتی ہے تو آپ کے دسترخوان پر میٹھا بھی موجود تھا تو کسی سائیں بھائی نے میٹھا پیش کیا آپ نے عزب ضرورت تھوڑا سا لیا کھانا جاری تھا انہوں نے دوبارہ کیونکہ آپ نے بہت قدیل تھوڑا سا میٹھا لیا تھا وہ آپ نے پیش کیا وہی بات ہے ہماری چوائس ہوتی تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تو آپ نے اس جواب دیا کہ اب مجھے پسند ایسا کہ میں سارا کھا جاؤں مگر میرا کیا بنے گا یعنی آپ کی سوچ یہ تھی کہ جو بھی دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں بلکہ اس خان پر آپ نے ابتدا بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ دنیا کے اندر جو نعمتیں ملتی ہیں وہ آخرت کی نعمتوں کی کمی کی صورت میں بھی بس اوقات دی جاتی ہیں یعنی جتنی نعمتیں دنیا میں دے دی گئیں اتنا حصہ آخرت کی نعمتوں سے کم کر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 علاقوں میں اسے خوراک بال واسطہ یا بلا واسطہ انسانوں کے ذریعے میسر آتی ہے جیسے کہ روٹی آپ کی چھوڑی ہوئی ڈبل روٹی وغیرہ یہ انسانوں کی طرف سے ضائع کیے گئے اناج کے دانے وغیرہ بھی کھا دیتی ہے لیکن ہمارے ہاتھ تو اتنا ضائع ہوتا ہے اتنا ضائع ہوتا ہے کہ بس کیا کہا جائے کھاتے کم ہم ضائع زیادہ کرتے ہیں اور اس کا مشاہدہ آپ خود ہوگا ہمارے ہاں کھانا کس انداز سے کھایا جاتا ہے آپ شادی بیاہوں کے اندر شاید دیگو جتنا کھانا بچتا ہو اور کس انداز سے کھاتے ہیں کتنا گراتے ہیں کتنا ضائع کر جاتے ہیں کتنا پلیٹ پہ چھوڑ جاتے ہیں اور کتنا جو بالکل صحیح بچ جاتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے جو صحیح بچ جاتا ہے نا وہ بھی ہمارے یہاں کافی کچھ اس میں سے ضائع ہو جاتا ہے گھریلو چڑیا بہت سوشل پرندہ ہے جی ہاں یہ غول کی صورت میں رہتا ہے یہ دیگر پرندوں کے ساتھ مل جل کر غول بناتا اس کے علاوہ بھی یہ اپنا بسیرا بھی غول ہی کی صورت میں کرتا ہے ان کے گھونسلے ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے سارا دن مل جل کر یہ مختلف سرگرمیوں میں مشغول رہتے جیسے کہ پانی میں نہانا یا اپنے اوپر دھول مٹی ڈال کر ڈسٹ بات لینا جی ہاں ڈسٹ بات لینا بہت مفید ہے یہ بھی یاد رہے کہ جو مٹی ہوتی ہے بالخصوص نرم مٹی یہ ڈسٹ بات لازمی بات ہے پتھر وغیرہ سے تو نہیں لیا جاتا اس میں عام طور پر نرم مٹی استعمال ہوتی ہے نرم مٹی بہت جلدی سے جراثیم زائل کرتی ہے اور نرم مٹی پر استنجا کرنا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ یہ نرم مٹی کے فوائد اور جسم پہ حاصل ہونے والے اس پہ مرتب ہونے والے اچھے اثرات کو جاننا چاہتے ہیں تو شیخ طریقت امیر عادت کا حال میں شائع ہونے والا رسالہ استنجا کا طریقہ حاصل کریں اس میں آپ کو نرم مٹی اور نرم مٹی سے جراثیم دور ہونا اور اس قسم کے فوائد حاصل ہونے کی بہت دلچسپ معلومات حاصل ہوگی دعوت اسلامی کے شاعری ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے اور اسے دعوت اسلامی کی website W W W dot Dawat Islami dot نیٹ سے بھی سرچ کیا جا سکتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ یہ غول کی صورت میں درختوں کی شاخوں پر بیٹھ کر ایک ساتھ چہ چاہتی ہیں گھریلو چڑیا غول کی صورت میں بہت زیادہ شور کرتی ہے یہ مسلسل یوں آپ سمجھیے کہ دوہری چال والا حساب کتاب ہوگا اور آپس میں آوازوں کا نکالنے کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا اور عادتاً جب یہ غول کی صورت میں ہوتی ہیں تو درختوں پر چہچہاتی ہیں اس کے علاوہ سخت پریشانی کے عالم میں یہ مخصوص قسم کی آواز نکالتی ہیں یہ زیادہ تر آوازیں اپنی ناک سے پیدا کرتی ہیں آواز سن لیجیے چڑیا ہر طرح کے موسم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن خاص کر خشکی کے موسم میں رہنے کی اس کو خصوصی پریکٹس ہے صلاحیتیں حاصل ہیں ایسے علاقوں میں یہ پانی کی کمی بیریاں کھا کر بھی پوری کرتی ہے چڑیا اڑتیس اشاریہ پانچ کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے thirty eight point five kilometre per hour اور کبھی یہ رفتار بڑھ کر پچاس کلو میٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے fifty kilometre per hour تک بھی اس کی رفتار پہنچ جاتی ہے مگر اس میں بھی یاد رہے کہ یہ زیادہ اونچی نہیں اڑ پاتی اور یہ چند کلو میٹر سے زیادہ بھی نہیں اڑ پاتی اسی طرح یہ علاقے سے دوسرے علاقے ہجرت بھی کم کرتی ہے سوائے اس کے کہ پہاڑی پرندے سردیوں کے موسم میں بلندی سے پستی کی طرف آ جاتے ہیں چونکہ پہاڑی پرندے ان کے لیے نقصان دہ ہیں حملہ ہو جاتے ہیں خوراک بناتے ہیں اپنا نشانہ بناتے ہیں تو اب اس صورت میں یہ اپنے علاقوں سے ہجرت کر جاتی ہے اکثر پرندوں کی طرح چڑیا بھی سیدھی اڑان اڑتی گھریلو چڑیا اگرچہ پانی کا پرندہ نہیں مگر اس کو تیرنا آتا ہے اور یہ پانی پر تیر کر دشمن سے فرار بھی ہو جاتی ہے چڑیا کی ٹانگیں اور پنجے درختوں کی شاخوں پر بیٹھنے سے مطابقت رکھتے ہیں اور ان کی تکمینی چونچ بیج توڑنے کے لیے آئیڈیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں پرندوں اس پرندے کی فطرت کے اندر درخت پر بیٹھنا رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پنجے بھی ایسے دیے کہ وہ بالکل اس انداز کے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل درخت پر بیٹھنے کے لیے آئیڈیل پنجے ہیں اور بیج کھانا اس کی خوراک ہے بیج اس کی پسندیدہ خوراک ہے بیج کھانے کے لیے اس کی چونچ کس انداز کی ہونی چاہیے تھی وہ بالکل آئیڈیل ہے تو اس انداز سے اس کی چونچ کا ہونا اس کے پنجے کا ہونا اللہ تعالی کی نعمت ہے اس کے لیے اور اس کی زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے گھریلو چڑیا اگرچہ اپنا مخصوص علاقہ نہیں رکھتی لیکن یہ اپنے گھونسلے کا دفاع ضرور کرتی ہے بلکہ اپنے اور گھونسلے کے دفاع کے معاملے میں ان کا انداز انتہائی جارحانہ ہوتا ہے اس کے عمومی دشمن بلی اور شکاری پرندے بلی اس کے دشمنوں میں سر فہرست ہے بلی کی وجہ سے ان کی آبادی پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے اب آپ یہ دیکھیے کہ دونوں جانور ایسے ہیں کہ جو اس کے درخت کی شاخ پر جا کر اس کا شکار کر سکتے ہیں جی ہاں بلی کو اوپر چڑھنا آتا ہے اور شکاری پرندے تو پرندہ ہے وہ اڑ کر پہنچ جاتا ہے مگر پھر بھی اسے اپنے دفاع کا انتظام کرنا آتا ہے اس کے گھونسلے عام طور پر بھوسے کے بنے ہوتے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 پولز ہیں نا اس پول پر بلی بھی چڑھ کر نہیں آئے گی تو اپنی حفاظت کی اپنی حفاظت گرمائشی گرمائشی ملتی ہے چڑیا کے انڈوں کا جھول اکثر چار سے پانچ انڈوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے انڈے سفید ہوتے ہیں جس میں ہلکے نیلے یا سبز رنگ کا شیڈ بھی پایا جاتا ہے انڈے کی لمبائی بیس سے بائیس ملی میٹر جبکہ چوڑائی چودہ سے سولہ ملی میٹر تک ہوتی ہے یعنی twenty to twenty two millimetre اس کی لمبائی ہے اور جو چوڑائی ہے وہ fourteen to sixteen millimetre ہے انڈوں کا وزن دو اشاریہ نو گرام تک ہوتا ہے ٹو پوائنٹ نائن گرامس انڈے سینے کا کام مادہ انجام دیتی ہے جبکہ نر صرف انڈوں کی دیکھ بھال میں مادہ کی مدد کرتا ہے گیارہ سے چودہ دنوں بعد انڈے سینے کا عمل ختم ہوتا ہے ان سے بچے نکل آتے ہیں گھریلو چڑیا کے جسم پر بہت سے جراثیم اور توفیلیے بھی ہوتے ہیں وہ تمام جراثیم جو چڑیا پر ہوتے ہیں انسانوں اور گھریلو جانوروں دونوں کو متاثر کر سکتے ہیں جبکہ ان تفیلیوں اور جراثیم سے خود چڑیا بھی متاثر ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ چڑیا پچیس مختلف قسم کی بیماریاں انسانوں اور گھریلو جانوروں میں منتقل کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ پولٹری فارم اور کسان ان سے حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں دنیا بھر میں ان کی تعداد تیزی سے متاثر ہوتی جا رہی ہے صرف بر اعظم یورپ میں پچھلے پچیس سالوں میں اس کی تعداد پچاس فیصد تک ففٹی پرسینٹ تک کم ہوئی لیس ہو چکی ہے جوان ہونے والی چڑیوں میں جو شرح اب تک باقی رہی ہے وہ پینتالیس سے پینسٹھ فیصد ہے یعنی thirty five to fifty five percent ایسی چڑیوں کی تعداد ہے کہ جو بچپن ہی میں مر جاتی ہے یا کسی کی خوراک کا حصہ بن جاتی ہے گھریلو چڑیوں کو بلانے کا بہت آسان سا طریقہ ہے بالکل آسان سا فارمولا ہے آپ ایک پیالے میں کسی قسم کے بیج رکھ دیجئے آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے اندر یہ اڑتے ہوئے منڈلاتے ہوئے اس بیج کے برتن تک پہنچ جائیں گے ہمارے سلسلے کے اختتام میں کوشش کی جاتی